اور جب ان پر یہ آیتیں پڑی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر آمان لائے بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاسین سے ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے